دیگر معزز سامعین و سامعات ابھی نماز سے پہلے کے درس میں ہلو نماز سے قبل کے درس میں سورہ منافقون کی آیت کا ذکر ہوا اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامت اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلکہ وضاحت سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادارہ آئی تو ہوں تو عجیبوں کا اجسام ہوں جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کی جسم اور قدوقامت ہاں ظاہری تنوتوش ان کا آپ کو بڑا بھلا معلوم ہوگا خوشنما دکھائی دے گا ہاں وہ یقول تسما تسمہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنتے رہیں بڑی پیاری فصاحت و بلاغت سے اور ادبیت سے بھری ہوئی زبان ہاں کا خوشب و مسندہ گویا ٹکائے ہوئے لکڑی کے شہتیر ہیں بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ہاں ستون ہیں یا سب و نقل سیاحتین لیکن ان کی صورت حال یہ ہے کہ وہ ہر چیخ کو ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں خوف محسوس کرتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ہوم العدو فہدر ہوم یہ دشمن ہیں تم ان سے ہوشیار رہو ان سے بیدار رہو ہاں قاتل قاتل قات اللہ فکون آگے اللہ رب نے جب فرمایا اس سے پہلے کہ یہ جملہ ہے کہ اللہ میں یہ عرض اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور ان کی روش کا ذکر کر کے ہم کو اور آپ کو صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ان سے بچو لہذا ہم یہ جو دروس اور یہ سلسلہ دورہ علمیہ میں اخوان سے متعلق ملاحظات پر گفتگو کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ رب العالمین کے اسی طریقے اور اسی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ ہم اہل علم کی جانب سے یا یہ جو مشاہدات ہیں ملاحظات ہیں عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے صحیح منہج کے لوگوں کو اور گمراہ منہج کے لوگوں کو پہچانیں جو اگر گمراہ منہج والا ہے تو وہ چاہے اس کا ارادہ ہونا ہو ہوم العدو فاہدر کے ضمن میں آتا ہے یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ملاحظہ ہمارے رویش بھائی نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ میں نے پیچھے امام شافعی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ کوئی دوسرے امام شافعی ہے جی نہیں وہ امام ہی ہے وجہ یہ تھی کہ ان کا جو قول تھا اس کو میں نے غلط سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کتابوں سے صرف کتابوں کے بتون سے علم حاصل کرتا ہے اس نے احکام کو یا علم کو ضائع کر دیا تو وہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں پر اکتفا کرتا ہے اساتذہ اور علماء سے بے نیازی اختیار کرتا ہے یہ حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ امام شافعی ہی ہیں بائیسواں ملاحظہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اخوانی منہج کے سرغنوں یہ بائیسواں تیئیسواں اب ہمارے پاس جو ملاحظات بچے ہیں اس میں تفصیل طلب میں سمجھتا ہوں کہ دو تین ہی بچتے ہیں باقی ہم سرسری مرور بھی کر لیں تو شاید کفایت کر جائے یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ موجودہ حالات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے نوجوان اس قسم کی بھگدڑ بازی ہنگامہ آرائی کو شاید پسند کرتے ہیں لیکن اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اخوانی منہج کے کا سرگنا لوگوں کا اپنے پیروکاروں کو خروج و بغاوت اور انقلابات کی تربیت دینا اور یہ بہت ہی خطرناک امر ہے خاص طور سے یہ تربیت تربیتی خیموں اور کیمپوں میں ہوتی ہے یہ انقلابات اور خروج ہم پڑھتے رہے ہیں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم اور انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام کی منہج کا حصہ قطعی نہیں ہے یہ خارجیوں کا طریقہ ہے یہ جدید دور کے غیر مسلم افکار اور ان کے سیاسی نظریات کے حاملین کا طریقہ ہے اسلام کا طریقہ انقلاب کا نہیں ہے مظاہرات کا نہیں ہے اسلام کا طریقہ تربیت کا ہے تزکیے کا ہے تعلیم کا ہے اصلاح کا ہے اور دعوت و تبلیغ کا ہے تخلیہ اور تربیہ کل شیخ نے اس کا بڑا پیارا انداز میں تذکرہ کیا علامہ البانی اس پر بار بار زور دیتے تھے کہ مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح اور سنوارنے کے لیے یہی نبوی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تحلیہ اور تصفیہ ہاں جس کو تخلیہ اور تحلیہ کے نام سے بھی کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اس کی تشریح ہو چکی ہے یہاں اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت پڑھتے ہیں کہ اس لیے حکومتی ذمہ داروں پر ضروری ہے کہ وہ ان ان خیموں اور مراکز کی نگرانی ایسے علماء کو سونپیں جو عقیدہ اور دعوتی منہج میں سلفی ہوں اور سلفی علماء ہی سے مشورہ لیں ابھی اس سے پہلے یہ بھی ذکر ہوا کہ شاہ عبد العزیز ملک عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں اخوان المسلمین نے اجازت مانگی اور پھر اس وقت نہیں ملی شاہ فیصل ملک فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں انہیں اجازت ملی تو شیخ نے اس کی تھوڑی وضاحت کی میں اسے آپ تک پہنچاؤں کہ یہاں تب بھی اور اب بھی ان کے آفس اور دفاتر و مراکز قائم نہیں ہوئے مصر میں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی تھی اس کے تناظر میں انہیں یہاں پناہ لینے کے لیے گویا اجازت نامہ ان کو مرحمت کیا گیا یہ ایک بہت بڑا احسان تھا ہاں اب احسان تھا تھا وہ یہاں داخل ہوئے اور ان کو جو ہے مختلف قسم کی رخصتیں اور سہولتیں مہیا ہوئی مگر یہ اندر اندر مختلف مقامات پر ترقی کرتے ہوئے ان راستوں پر چل پڑے جس کا ہم جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا اخوانی حضرات بحران کا فائدہ اٹھا کر حکومت تک پہنچنا چاہتے ہیں اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں عوامی یا خواص کے سطح پر تو اس کا استغلال کرتے ہیں اس کو اپنے سیاسی انداز میں مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کو اس طرح طرح موڑنے اور ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اقتدار تک ان کے لیے راستہ ہموار کرے شیخ صالح بن عبد العزیز آلو شیخ نے اخوانی منہج پر نقد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اخوانیوں کی ایک بہت بڑی پہچان اور ان کی یہ علامت ہے کہ ان کے نزدیک دعوت کا اصل مقصد حکومت تک پہنچنا ہے ہاں، ملاحظہ فرمائیں دعوت کا مقصد حکومت تک پہنچنا ہے اور اخوانیوں کے منحج سے یہ بالکل واضح ہے کہ دعوت کا اصل مقصد حکومت تک پہنچنا ہی ہے ہاں یہ آپ شیخ عال شیخ ابھی ان کے خود حسن البنا کی تحریر کا حوالہ بھی آ رہا ہے اور مولانا ابو مانا مودودی صاحب کی تحریروں میں بھی یہ بالکل صاف الفاظ میں موجود ہے ہاں سنیں سید کتب کا منحج جو انقلاب و بغاوت کا طریقہ ثابت کرتے ہیں اس کا اس بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انقلاب و بغاوت کی راہ پر چلنا چاہیے اور اس کی تشجیح یعنی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کے اندر جہاد کا مقصد ان نظاموں کی بنیادوں کو گرانا ہے جو اس کی مبادیات کے خلاف ہو اسلام کی کے اصولوں کے خلاف ہو ان نظاموں کو گرا دینا ہے اور ایسی حکومت کا قیام ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنیادوں پر قائم ہو اور ایسے اسلامی انقلاب کو لانا لانا ہے جو کسی ایک خطے میں نہ ہو پوری دنیا میں ہو یہی ہمارا بلند مقصد ہے اب مسلمانوں اور اسلامی جماعتوں کے ارکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے نظاموں کو مٹا کر انقلاب برپا کریں اب اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سیاسی قوت کو جو ہے ہموار کریں بنائیں الیکشن لڑے اور کہیں کچھ کرے کہیں کچھ یہ اس طرح کے راستے ہموار کیے یہ عجیب انحراف ہے اور نئی نسل کو اس فکر نے اور اس کے جذباتی نعروں نے جو ہے اس قدر گمراہ کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم و تربیت کے منہج اور دعوت کے طریقے سے بالکل ہٹ گئے ہاں یہ نبوی طریقہ نہیں ہے ابھی آپ آگے پڑھیں گے میں صرف اشارہ کروں آپ غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں کفار مکہ کی طرف سے ایک سے زائد موقعوں پر پیشکش کی گئی کہ آپ اس دعوت سے تھوڑا نرمی برتیں ہمارے دین کی تردید کرنے سے رک جائیں اور اس سلسلے میں جو پیشکش کی گئی اس میں کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سرداری قیادت سلطنت تو ہم اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کے لیے آپ کو تیار ہیں دوسرے نمبر پہ مال چاہیے تو وہ ڈھیر سارا جمع کر کے دے دیں تیسرے نام پر کوئی حسن و جمال کی پیکر خاتون سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے یہ پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی اگر حکومت اسلام کا مقصد اور اسلامی نفاذ اسلامی نظام کے نفاذ کا واحد ذریعہ ہوتا یہ منہج رسول ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں یہ پیشکش قبول کر لیتے لیکن آپ نے یہ قبول نہیں کیا آپ نے دعوت اور تربیت کو اختیار کیا یتلو علیہم آیات ہی و الکتاب الحکمہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی یہ آپ ہم جانتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نجاشی مسلمان ہو گئے اب حکومت مل گئی ہے چلے اور ہم وہاں حبشہ میں جو ہے کم سے کم اسلامی حکومت قائم کر دیں اقامت دین کی جو ان کی اصطلاح ہے ہاں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا اگر اخوانیوں کے اس منہج کو سید کتب کے اس فرمان کو صحیح مانا جائے اور اسی طرح سید ابو العلی مودودی صاحب کا بھی اس طرح کے فرمودات اور ان کی کتابوں میں درج تحریریں موجود ہیں تو اگر ان کو صحیح مانا جائے تو ان کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کرنا چاہیے تھا کہ حبشہ پہنچتے اور حکومت اوپر سے قائم کر کے جو نفاذ کر دیتے لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے اللہ کے مقررہ طریقہ اصول فطرت کے مطابق یہ درست نہیں کہ ابھی آپ نے ذہن سازی نہیں کی تربیت نہیں کی اور اچانک حکومت لے کے جو ہے ڈنڈے کے زور سے طاقت کے زور سے لوگوں پر حکومت کے قوانین یا اسلامی احکام نافذ کر دیں نہیں اس کا طریقہ ہے تربیہ عقیدے اور منحج سے شروعات کر کے جو دعوت کا تدریجی طریقہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں کتب عقیدہ میں کہ الحم فل اہم سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے جیسے انبیاء سب سے پہلے توحید کی عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں اس کے بعد مختلف چیزوں کا حسب درجہ نمبر آتا ہے چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخوانی منہج انبیاء کے منہج نبی اور اللہ تبارک و تعالی بتا کے تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصلاحی دعوتی تربیتی پروگرام کے بالکل برعکس ہے ہاں اور ایک نوجوان کو وہ تعمیر و ترقی اور تربیت کی بجائے جوشیلا اور جذباتی بنانے والا ہے انقلابات کے نام پر اخوانی مفکر سعید ہوا نے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے جب اقتدار تک پہنچیں گے اخوانی لیڈروں کے مذکورہ بیانات سے واضح ہے کہ یہ صرف انقلاب اور حکومت تک پہنچنے کا خواب دیکھتے ہیں بالکل یہی منہج ان کے مرشد اور بانی حسن بننا کا بھی تھا یہ بعد والوں کا ہی نہیں شیخ حسن البنا کا بھی یہی تھا جو کہتے ہیں کہ کہ اخوانی کسی بھی چیز کے خلاف اقدام کرنے سے پہلے قوت کا استعمال کرتے ہیں بتائیے کیا یہ نبی کا منحج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنا کے ذریعے سے دلوں کو فتح کرتے تھے اور انقلاب اس کا سب سے متشدد اور متشدد مظہر اور علامت ہے اخوانی اسے بڑی دقت نظری سے دیکھتے ہیں آگے کہا کہ ان سوال کرنے والوں سے میں کہوں گا حسن البنا صاحب کے یہ بیان چل رہا ہے کہ ان سوال کرنے والوں سے میں کہوں گا کہ اخوانی اسی وقت قوت کا استعمال کرتے ہیں جب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز فائدہ نہ دے اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان و اتحاد کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور یہ اس وقت اس قوت کا استعمال کر کے معزز ہوں گے پھر وہ الٹیمیٹم دیں گے اور انتظار کریں گے پھر عزت و کرامت کے ساتھ اقدام کریں گے اور اپنے اس موقف کے دفاع میں ہر نتائج کو ہر نتیجے کو بخوشی بخوشی خوشی اور رضا بخوشی اور رضا کے ساتھ برداشت کریں گے اس میں کئی ملاحظات ہیں آگے جو باتیں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ انشاءاللہ کفایت کرے گی حسن البنا کی یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں پریکٹیکل میں اس میں جو کچھ اچھی باتیں بھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور دوسرے کچھ چیزیں منہج کے خلاف ہیں جو آگے آ رہی ہے حسن البنا کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اخوانیوں کے منہج میں حکومت قائم کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا ہے یعنی یہ شامل ہے آپ کے منہج میں تو اور اس کا کیا وسیلہ ہے اگر ہم کہیں تو یہ کہیں کہ الزام ہے دیکھیے بالکل صاف اور سریح بیان آ رہا ہے ہاں میں ان سوال کرنے والوں کو حیرت میں ڈالنا نہیں چاہتا چنانچہ میں کہوں گا کہ اخوانی اپنے پلانوں یعنی منصوبوں کے حساب سے اسلام حنیف کے مطابق اپنے ایجنڈوں پر گامزن ہیں اور اخوانیوں کے نزدیک یہی جملہ انڈر لائن کیجیے کہ اخوانیوں کے نزدیک حکومت کا قائم کرنا ایک رکن ہے دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کی تنفیز دعوت کی طرح ضروری ہے یعنی آپ جس طرح امر بالمعروف نہیں المنکر کا فریضہ انجام دینا ہر شخص پر فرض ہے ویسے ہی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ہاں یہ ہر شخص پر دعوت کی طرح فرض ہے بہت پہلے خلیفہ سالس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حاکم کے ذریعے ایسی چیزوں پر قابو پا ایسی چیزوں کو قابو میں کر لیتا ہے کنٹرول میں کر لیتا ہے جنہیں قرآن سے قابو نہیں کر کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کو اسلام کا ایک کڑا بتایا ہے ہاں یہ مجموعہ رسائل شیخ حسن المنا ایک سو سولہ سے یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے شیخ ربی وغیرہ نے بھی ان اقوال کو نقل کر کے اس پر بہت زبردست تبصرے کیے ہیں ان کی کتابوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے ممکن تھا ہاں اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب صرف واض و نصیحت پر کانے ہو جاتے اگر حکمراں اللہ کے احکام کو نافذ کرتے یہ انہی کا کلام ہے ہاں پھر سے جملہ غور کیجئے سمجھیے اس کو شیخ حسن البنا مؤسس اخوان المسلمین وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا کہ اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب صرف واض و نصیحت پر کھانے ہو جاتے اگر حکمراں اللہ کے احکام کو نافذ کرتے مطلب ان کے کہنے کے اس جملے کا مطلب یہ ہے میں اور وضاحت کروں ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ سمجھے ہوں کہ اگر حکومت کے چلانے والے اسلامی احکام کو نافذ کر رہے ہیں تو پھر علماء اور دعوت کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ صرف واض و نصیحت تقریر کر لے میں ہاں مگر حالت جب اس طرح ہے کہ عملی طور پر اسلامی شریعت کا کوئی وجود نہیں ایسی صورت میں اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب کا حکومت کے مطالبے سے خاموش رہنا ہاں جرم ہے یعنی جو اصلاح پسند لوگ ہیں وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش نہ کریں حکومت کا مطالبہ نہ کریں یہ گناہ ہو جائے گا شیخ حسن البنا کہہ رہے ہیں ہاں ضروری ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے ہاتھ سے تنفیزی قوت یعنی حکومت قوت نفاذ ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیں جو دین حنیف کے احکام کو نہیں مانتے یہ اور اس طرح کے جملے نوجوانوں کو یہ مزاج دے رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور جب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان سے حکومت چھین لو دیکھیے بغاوت کا خروج کا یہ بیج کھلے طور سے بویا جا رہا ہے ہاں جوشیلی اور جذباتی تعلیم دی جا رہی ہے تربیت اور نبی کا اصلاحی طریقہ جو انقلاب حقیقت میں اسلام کو دلوں کو بدلنے والا ہے ہاں اس کے بجائے حکومت کی طبیعت اور یہ کوشش یا یہ معاملہ مولانا مودودی کی تحریر میں بھی کھلے طور سے یہی ملے گا کہ اسلام میں جو ہے حکومت کا قیام اور یہی اقامت دین دو انبیاء کا اور دعوت کا اصل مقصود اور فریضہ ہے اصل غایت ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک بیان کیا میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں کہ جو عبادات نماز روزہ ہے یہ سب فوجی ٹریننگ کے طور پر ہے اتحاد اور اجتماعیت کے لیے اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ اقامت دین کی جائے حکومت قائم کی جائے اور پھر اسی بنیاد کو جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کو اس تناظر میں پیش کیا ہاں یہ اہم بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب مقصدیت کو بدل دیا وسائل کو مقصد اور مقصد کو وسیلہ ذریعہ بنا دیا تو پورے دین کے معنی اور مفہوم احکامات کی ترجیحات الٹ پلٹ ہو گئی بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور یہ ایک ملاحظہ جو میں کہہ رہا ہوں سارے ملاحظات اس میں شامل ہو جائیں گے کہ جب آپ نے ایسا کیا تو آپ کے یہاں تشریحات دین کے احکامات سارے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اس میں آپ نے تبدیلیاں کر دی اب یہاں تک بات بڑھی کہ جب سوال ہوا کہ آپ حکومت کے قیام کو اسلامی دعوت کا مقصد قرار دیتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کرام نے تو قائم نہیں کیا تو مولانا مودودی کی تحریریں اٹھائیے ہاں، سید قطب صاحب کے ذرا القرآن پڑھیے تو اس میں آپ کو کہیں کھلے کہیں اشارے میں کہیں واضح طور سے یہ ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جن انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام کی حکومت قائم نہیں ہوئی تو وہ اپنے مشن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے نعوذ باللہ من ذالک اظہار دین کا فریضہ گویا انہوں نے انجام نہیں دیا اور اظہار دین لیوز ہیرا عالت دین کلی کی جو تعریف ہے نا تحریکی آیت جس کو کہتے ہیں تاکہ دین کو تمام ادیان باطلا پر غالب کر دیں تو اس غلبے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ حکومت قائم کریں حکومت قائم ہوگی اسلام کو ظاہری اور تنفیزی طور پر بھی غلبہ ملے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم اور آپ اگر وہ قوت نہیں رکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے تحت اگر دین کی حقانیت کو پیش کر رہے ہیں تو یہ دین کا اظہار بھی دلیل ہے اور تمام انبیاء کرام اس میں کامیاب رہے ہیں یہ اچھی طرح لکھ لیجئے نوجوان نسلوں تک یہ بات اگر پہنچتی ہے کہ کوئی اپنے دماغ میں یہ نہ لگے کوئی نبی اپنے فریضے کے ادائیگی میں کچھ کمزور ثابت ہوا یا ناکامیابی کا شکار ہوا جی نہیں اگر وہ اکیلا بھی دنیا سے گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے اگر ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تب بھی ہاں یہ اظہار دین غلبہ دین ایک عدلہ کے ذریعے سے ہوتا ہے دلائل کے ذریعے سے اور ایک حکومت و اقتدار کے ذریعے سے ہماری قوت میں اگر دلائل کے ذریعے سے پیش کرنا ہے اور ہم نے اسے پیش کر دیا تو دین کو غلبہ دے دیا انبیاء کرام علیہ والسلام کے سامنے کبھی کوئی حکومت کوئی طاقت کوئی ایسی چیز مخالف پیدا نہیں ہوا جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں توحید کی جو بات ہے ان کے دلائل اور ان کی باتیں یہ غلط ہے کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کوئی یہ کر نہیں سکا اور امبیا نے کھل کر توحید کو اور دعوت دین کو جو ہے ثابت کیا کہ یہ حق ہے یہ ان کا غلبہ ہے تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور القبات نامی کتاب کے مصنف کہتے ہیں اور جب اخوان المسلمین مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو جائیں گے اور ان کی تحریک امت مسلمہ کے دلوں میں گھر کر جائے گی اس وقت تنفیز کا آخری مرحلہ آئے گا شیخ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کے مسلمان بھائیوں دوستو اس لیے ان کے اسالیب سے آگاہ رہو اور ان کے پیچھے غافل ہو کر نہ پڑھو اور ان کی روزہ نماز کہ روزہ و نماز کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارش کے بارے میں فرمایا ہے یو سلون کمات و سلون و یکرون و حناج رہو کچھ حدیثوں کے الفاظ یہ بھی ہے جو یہاں نقل کر رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو وہ قرآن کو کہ صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لہذا ان کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھائیں ان کی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنے جیسے نشان ہوں گے مطلب اس قدر نماز پڑھیں گے جو ہے نا دوسری حدیثوں میں کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے ہاں مگر پھر بھی وہ اہل اہل اسلام اسلام کو کو ہاں، قوس میں کافر کہہ کر قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے خوارج کی ایک علامت بتائی گئی ہاں کہ یکتلونا اہل ایمان و یدارا اہل اہل اوسان کو بت پرستوں کو چھوڑیں گے اہل ایمان کو قتل کریں گے آج کے خارجیوں کا یہی حال ان کا نظر آئے گا یہ جو لوگ جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عالم اسلام میں ہمارے کبار علماء نے کہا اور واقعات آپ مشاہدہ کیجئے کہ ان کی تحریکیت نے انقلابات کی اس فکر نے مسلمانوں کو ہر جگہ پریشان کیا ہر جگہ نقصان پہنچایا جہاں انہوں نے حکومت کو کے سامنے چیلنج کھڑا کیا ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو اگر اسے یہ خوف محسوس ہوگا کہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ ایسی طاقت کو کچل کر رکھ دے گا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو یہی کرتی ہے آپ دیکھیں شام میں یہی ہوا سوڈان میں ہوا اور دوسرے کئی ممالک ممالک میں ہوا ہاں مسلمانوں کو جب ان لوگوں نے کہا شام کے سلفی اور اخوانی جماعت اسلامی کے درمیان ایک زمانے میں یہی حافظ اسد کے زمانے میں یہی اختلاف ہوا سلفیوں کا کہنا تھا کہ یہ انقلاب مخروج اس کا طریقہ نہ اختیار کر کے نبی کے طریقے پہ دعوت و تبلیغ اصلاح اور تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چیلنج کریں گے حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے بہت منع کیا اختلاف ہوا ان لوگوں نے اپنا طریقہ اختیار کیا کیا ہوا حافظ اسد نے چن چن کر قتل کروایا ان کو کس طریقے سے نکالا واقعات پڑھیے خون کے آنسو روئیں گے ہاں تو ایسے انہوں نے صرف نقصان پہنچایا اس سے افراتفری ہنگامہ خوریزی پھیلتی ہے حکومتوں کو چیلنج کرنے کی نبوی نبوی دعوت کے طریقے میں کوئی یعنی ضرورت نہیں ہے آپ دعوت کے طریقے سے اچھے انداز میں کام کر سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بت پرستوں کو چھوڑیں گے وہ اسلام سے اس طرح نکل کر نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور سے پار نکل جاتا ہے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر گامزن رکھے آگے اسی چیز سے جڑا ہوا انقلابات اور تحریکات یا سیاسی راستوں سے گزر کر جو مقصود ہے اسلامی حکومت کا قائم کرنا تو ایسے ہی انہوں نے اس سے جوڑا کہ اسلام کا مقصود ہے خلافت کا قائم کرنا چنانچہ اگلا ملاحظہ یہ ہے کہ ایسی خلافت راشدہ کی دعوت جو صرف آخری زمانے میں آئے گی اور اس کے لیے نوجوانوں کو ابھارنا اور گمراہ کرنا اور یہ ملاحظہ پہلے سے مربوط ہے جو میں نے کہا پچھلے ابھی جو ہم نے پڑھا اس سے جڑا ہوا ہے کہ انقلاب حکومت کا نفاذ یعنی خلافت راشدہ اور خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا پوری دنیا میں جیسا کہ پیچھے عبارت میں گزرا اخوانی منہج کے بانی کہتے ہیں حسن البنا کہ تمام عالم اسلام کے اندر عملی طور پر رابطہ قائم کرنا گم کردہ خلافت کے تعلق سے ایک تمہید ہوگی سب کو ملایا جائے ہاں کمیونیکیشن قائم کیا جائے ہاں اخوان اور خلافت کے عنوان سے مزید کہتے ہیں کہ اخوانیوں کے یہاں خلافت کی واپسی ان کے منہج میں شامل ہے مجموعہ رسائل حسن ہاں ہمارے نوجوان مرد ہو یا خواتین جو لوگ اس فکر سے متاثر ہیں وہ شیخ حسن البنا اور اسی طرح مولانا ابو مودودی ہاں ہمارے ہندوستان میں جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہے وہ حسن البنا وغیرہ کو اتنا نہیں پڑھتے حالانکہ ان کے یہاں استدلال کیا جاتا ہے ان کی کتابوں کے ترجمے کیے جاتے ہیں ہاں اور عالم اسلام کے ادھر کے لوگ مولانا مودودی صاحب وغیرہ کی کتابوں کا بہت زیادہ استفادہ نہیں کرتے حالانکہ اس کا بھی عربی ترجمہ کیا گیا اور سید کتب سید کتب صاحب جو ہیں یوسف القرداوی اور دوسرے لوگوں کو بھی اعتراف ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مولانا ابو العلیٰ مودودی کی کتابوں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کو آگے بڑھایا تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ان کے منہج میں یہ بات شامل ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ غور کیجئے کہ حکومت کا قیام یا خلافت کے قائم کرنے کا مقصد یہ ان کے منہج میں شامل ہے اور اس ایک جملے پر آپ تحقیق کیجئے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے منہج دعوت میں یہ اس طرح کی چیز شامل ہے اگر نہیں ہے تو یہ بھی ایک بات کافی ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اخوانی دعوت اور طریقہ منہج انبیاء کی دعوت اور منہج کے مطابق نہیں ہے آپ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں ایک دوسرے اخوانی مفکر محمد عبد الحلیم کہتے ہیں کہ مصر کے اندر اخوانی جماعت کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں سب سے زیادہ مؤثر آواز ہے بظاہر ان کے اس کے ہاتھ سے مضبوط کوئی ہاتھ نہیں ان کی باتوں سے زیادہ مؤثر کوئی بات نہیں ان کی باتوں کی تاثیر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی جماعت صرف مصر ہی نہیں بلکہ یمن اور دوسرے ممالک میں پھیل گئی اور بعض ملکوں میں تو ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عرب ممالک یکے بعد دی گئے اس جماعت کے قبضے میں آ جائیں گے اور اس طرح اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ جائے گی یہ ان کا قول اور میں نے جو اوپر کے کال کی روشنی میں تھوڑے اشارے کیے آگے بڑھتے ہیں شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے کہا خلافت ضرور قائم ہوگی لیکن جب اللہ چاہے گا اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلافت امام مہدی کے ہاتھ پر قائم ہوگی جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے لیے راستہ صاف کریں گے یعنی خلافت عامہ پوری دنیا پر قائم رہنے والی یہاں شیخ نجمی کی جو بات ہے کچھ لوگ سن کے تعجب کریں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر سے غور سے پہلا جملہ پڑھیے کہ خلافت ہاں ضرور قائم ہوگی لیکن کب قائم ہوگی جب اللہ چاہے کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ شیخ نجمی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں سلفی عالم ہے سلفی عالم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہاں اس کی دلیلیں ہیں موٹی سی ایک دلیل جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اس درس کے آغاز میں سورہ نور کی مشہور آیت کریمہ ہاں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الدین آمن امین کم الصالحات تم میں سے جو ایمان والے ہیں ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہاں اللہ نے ان سے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا ہے خلیف اللہ فی الف کمس تخلف الدین من قبلیم کہ انہیں زمین میں ویسے ہی خلافت عطا کرے گا ان کے لیے خلافت قائم کرے گا جیسے ان کے پہلے کے لوگوں کے لیے خلافت قائم کی آیت پر غور کیجیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ہمارا کام ہے ہمیں کیا کرنا ہے ایمان اور عمل صالح پھر خلافت قائم کرنا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے یہ نہیں کہا کہ تم خلافت قائم کرنے کے لیے تگ و دو کرو پارٹی بناؤ انقلاب لاؤ پوری دنیا میں کمیونیکیشن کرو انقلاب نوجوانوں کو ابھارو جوش جذبہ دلاؤ اس کے لیے ٹریننگ دو یہ سب نہیں کہا ایمان اور عمل صالح اب تم یہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین نتیجہ دے گا آخرت کا اجر و ثواب اپنی جگہ دنیا میں تم کو غلبہ دے گا خلافت دے گا وولہ کھیرن نہ لہوں دین احم اللہ تضالحم اور مسلمانوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے اس دین کو قوت تقویت اور تمکنت عطا فرمائے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا دینی مذہبی ثقافتی غلبے کی بنیاد ایمان اور عمل صالح غور کیجئے قرآن جو کہہ رہا ہے ایمان عمل صالح انبیاء کی دعوت اور سلفی دعوت اسی کو اختیار کر رہی ہے کہ آپ ایمان کی اور عمل صالح کی تربیت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ قوت اور عزت عطا فرمائے گا جو آپ کا کام ہے آپ وہ کیجئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان عمل صالح کی ضرورت نہیں حکومت ہم قائم کریں گے تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس کو آپ اپنے طور سے پورا کرنا چاہتے ہو یہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے ان کے منہج کے الٹے پن کا اندازہ لگائیے کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجئے انبیاء نے وہی کیا وہی بتایا اور آپ کے ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہم ایمان ایمان اور عمل صالح کی آبیاری کریں اس کو اختیار کریں اس کی تربیت دیں دعوت دیں نتیجہ اللہ دے گا شیخ نظمی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خلافت قائم ہوگی لیکن جو خلافت عامہ پوری دنیا کی ہے وہ کیسے قائم ہوگی جب اللہ چاہے گا آپ کو اور ہم کو اس کے لیے کوئی تختیت منصوبہ بندی اور یہ انقلاب لانا نوجوانوں کو جوش و جذبات میں ابھار کر جو ہے اس طرح کی خفیہ تنظیمیں ہمارے ہندوستان اور عالم اسلام میں اس طرح کی جو جو کوششیں کی گئی ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائی اور پہنچا رہی ہیں پی ایف آئی سیمی فلاں اور فلاں جن پر پابندیاں لگ رہی کیوں لگ رہی ہیں یہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں ابھار دیا ان کے ہی کچھ لوگوں نے ایک ایک تنظیم کو جماعت اسلامی نے جنم دیا آج وہ اہل حدیث سے جوڑی جا رہی ہے جبکہ ان کی پیداوار ہے اور وہ ان کے خلاف فتویٰ دے رہی ہے کہ مرتد ہو گئے سیمی کے ارکان ہندوستان میں جماعت اسلامی کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئی کیوں مولانا مودی نے کہا تھا ووٹ دینا شرک ہے یہ بھی کہتے تھے بیسوں پچیسوں سال تک اسی پر قائم رہے اب ان کے یہاں یہ شریعت تبدیل ہو گئی اب ووٹ دینا شرک نہیں ہے پارٹی بنا لی سیاسی جو چیز پہلے شرک تھی اب جائز ہو گئی اب الیکشن میں ان کے ممبران لڑ رہے ہیں پیس پارٹی کے سوچیے سمجھ میں آتی ہے بات ہاں اس ملک میں یہ جائز یا آج کچھ مدت میں یہ چیز حرام تھی شرک تھی اور کچھ مدت کے بعد وہ شرک جو ہے وہ توحید یا ایمان کا حصہ بن گئی حیرت انگیز بات نہیں ہے یہ آنکھیں کھولنے والی نہیں ہے ان کے اپنے ہی نافرمان اولاد ان کو مرتد ہونے کا فتوا دے رہی ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہتھیار ہے تکفیری چنانچہ مصر کے اندر کہہ رہے ہیں آگے شیخ احمد نجمی صاحب کا جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ خلافت جو ہے اللہ قائم کرے گا وہ عمومی خلافت قرب قیامت میں حت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے جن کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کا نزول ہوگا اور ان کا راستہ صاف ہوگا اخوانیوں کے مذکورہ اقوال سننے کے بعد میں کہوں گا کیا انبیاء کے دعوتی منہج میں خلافت کی طرف دعوت دینا بھی شامل رہا ہے میں نے ابھی سوال کیا کہ یہ انبیاء کے منہج میں نہیں ہے ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی دی حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے توحید باری تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے کسی نبی یا رسول کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو یہاں میں شاید بھول جاؤں بعد میں یہ بھی ایک دلیل کے طور پر آپ پیش کیجئے کہ جب مقابلہ آرائی کا معاملہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت ہاں سی سالارہ نے اسلام کے نام حدیث کی کتابوں میں آپ کی ہدایات میں درج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب کسی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں تین آپشن دیتے تھے پہلا آپشن کہ اسلام قبول کر لو تو پھر آپ ہمارے بھائی ہو ہمارا جو حق آپ کا حق ہماری جو ذمہ داری آپ کی ذمہ داری اور اگر یہ نہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے سلح کر لو آپ آپ ہمارے باج گزار بن جائیں ٹیکس دینے والے جزیا دینے والے اور پھر حلیفی بن جائے گی ہاں تیسرا اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہمارے درمیان مقابلہ ہوگا غور کیجئے اس پر دوسرا آپشن ان کے منہج کو قطعی طور سے رد کرتا ہے دوسرا آپشن کیا دیا اس ہدایت میں کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے زور زبردستی نہیں ہے ہاں ہمارے باج گزار بن جاؤ صلح کر لو اور جزیا دو گے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت اور حلیفی نبھائیں گے جہاں نہیں نبھا پائیں گے وہاں جزیہ نہیں لیا صحابہ نے سلف نے اب یہاں غور کرنے کا ان سے سوال کیا جائے سید کتب وغیرہ ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتے جو غیر مسلم حکومت کو برداشت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر وہ صلح کر لیں تو اب جنگ نہیں کرنی ہے کیوں صلح کرنے سے کیا مقصد ہے کہ ان سے پیسہ لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مقصد تھا ہرگز نہیں سوال ہی نہیں ہے نا کیوں پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ صلاح کر لیں باج گزار بن جائیں جزیا دے دیں ٹیکس دیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے اس لیے کہ دعوت کا راستہ کھل جائے گا اگر کسی قوم سے مسلمانوں کی حلیفی صلح مصالحت ہوتی ہے اور وہ جزیہ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب مسلمان دائی یا آدمی اس کے ملک میں جائے گا تو دعوت کا راستہ کھلے گا نا ہاں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جب دعوت کا راستہ کھل جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوی طریقہ منہج یہ ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے اگر دعوت کا راستہ کھلا ہے تو لڑنے وڑنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں چاہے مسلمانوں کی طاقت ہو ابھی جہاد اور لڑائی تو آگے کی بات ہے سلطنت ہو فوج ہو قوت ہو شرائط ہے اس کی وہ نہیں ہے تو ہم پر فرض نہیں ہے نوجوانوں کو جوشیلا جائے خفیہ طور سے آپ چار لوگوں کو جمع کر کے ان کو ٹریننگ دیں انقلابات کی اور مختلف قسم کے ہتھیار بانٹے یہ شرعی طریقہ نہیں ہے یہ خودکشی کا راستہ ہے یہ تشدد کا راستہ اسلامی تعلیم کے بالکل کھلے خلاف میں ہے اور ہمارے بڑے بڑے کبار علما اس کو بیان کرتے رہے ہیں لیکن اخوانی منہج اور اس سے اس کے گرویدا لوگ اس کو جو ہے رد کرتے ہیں اس کے خلاف جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کے سری خلاف ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کرنا میں یہ دوسری آپشن یہ بتا رہا ہے کہ دعوت اہم ہے لڑائی مقصود نہیں ہے ہاں دعوت کا راستہ کھل جائے تو نہ لڑنے کی ضرورت ہے جنگ کی ضرورت ہے اور نہ زور زبردستی ہے کسی پر تو جنگ نہیں ہوگی ہاں اسی طرح کیا آپ نے کبھی یہ سنا یا پڑھا کہ علماء اسلام میں سے کسی نے کبھی خلافت کے قیام کے لیے دعوت دی ہو میں وہی کہوں گا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اتبے ولا تب فقط کفی تم کہ اتباع کرو نئی چیز ایجاد نہ کرو ہاں، سنت کو پکڑو بدت میں نہ پڑو دوسرے لفظوں میں یہی جملہ سنت کو اختیار کرو بدت میں اتباع کرو نئی چیز ایجاد نہ کرو یہی تمہارے لیے کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کا جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرو اور جیسا کہ فرمایا سنو کوئی کسی کے دین کی کوئی کسی کی دین میں تقلید نہ کرے حضرت عبداللہ اب نے مسود کہ اپنے دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہ کرو اندھے ہو کر بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے نہ چلو صحابی رسول عبداللہ ابن نے مسود سے یہ ثابت ہے اگر ایمان لایا ہے تو مومن ہے اور اگر کفر کیا ہے تو کافر ہے مطلب یہ کہ آپ کسی کی تقلید کر رہے ہو اب وہ ایمان لائے تو آپ ایمان لاؤ وہ کفر کرے تو آپ کفر کرو وہ غلط منہج پہ جا رہا ہے تو آپ بھی جاؤ وہ صحیح منہج کو اختیار کر رہا ہے تو آپ بھی کرو یہ لوگوں کی بنیاد پر دین اختیار نہ کرو آپ کی دلیل آپ کو کا رخ متعین کرنے والی چیز اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے اور پھر اس کے تناظر میں علماء ربائین سے آپ استفادہ کریں گے اول الامر کی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ان کی ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے ہاں آگے کہا کہ اگر تقلید کرنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں میت کی تقلید کرو جو گزر چکا ہے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مر گیا ہے اب وہ مزید کوئی گمراہی یا نئی فکر نہیں لائے گا اس نے جو پیش کیا وہ سب سامنے ہے زندے کی نہیں کیونکہ زندہ پر فتنے سے معمون نہیں رہا جا سکتا وہ غلطی کر سکتا ہے اب جب آپ اس کے پیچھے چلو گے اور آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے چلیں گے تو اس میں غلطیوں کا امکان ہے اب یہاں تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کال کی روشنی میں تو ہمارے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے مانیان یہ تو مر چکے ہیں تو اگر مر چکے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کے کال کے مطابق ان کی غلطیاں منہج کے انحرافات گمراہیاں یہ سامنے ہیں اب اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے ان چیزوں میں ان کی بات نہ مانی جائے چنانچہ اسلاف کی باتوں پر عمل کرو اور ان ہزبیوں کے منہج سے سے دھوکا نہ کھاؤ یہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ پڑھا لیکن یہ بھی بہت اہم ملاحظہ ہے یہ دین کا مقصد جو توحید کی اشاعت ہے انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ اس کو فراموش کر کے جب انہوں نے خلافت کو اہم قرار دیا حکومت کو اہم قرار دیا تو اس نقطے کو فراموش کر دیا پہلا معاملہ جو ہم نے پڑھا کہ ان کے یہاں توحید کو اہمیت حاصل نہیں ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر دوسری چیز پیدا ہوئی کہ ولا اور برا کا اصول بدل گیا جو قرآن و حدیث نے پیش کیا تھا اس طرح سارے دین کے احکامات اور ترجیحات میں الٹ پلٹ ہو گئی یہ ان کے بنیادی مقصد کو بدل دینے کی وجہ سے چوبیسواں ملاحظہ میں صرف پہلی دوسری لائن اس کو پڑھوں گا آپ آگے پڑھ لیجئے گا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ تنہائی میں ملنے سے گریز نہ کرنا اور یہ سلف کے عمل کے خلاف ہے یہ مختلف علاقائی سطح پر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اہل تصوف کے یہاں اس سلسلے میں بڑی گندگی پائی جاتی تھی ان کے یہاں بھی جو کیمپوں میں راتوں کی تنہائی میں خیموں میں جانے کا رواج ہے وہاں نو مورود اور امرد ہاں بچوں کو لے جایا جانا جس کو سلف نے اس سے بہت بڑی تمبی کی ہے آپ اس میں کچھ اقوال کا کو ملاحظہ کر سکتے ہیں پچیسواں ملاحظہ سرکاری اہلکاروں اور بڑے ذمہ داروں کو یہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں حکومت کے اہلکاروں کو گھیرتے ہیں چاپلوسی کر کے ہر حال میں ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں سرکاری نشاطات نشاطات یعنی سرگرمیاں سرکاری نشاطات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں یا کم از کم خاموش رہتے ہیں جس سے اس کو لگے کہ تائید کر رہا ہے ایسی صورت میں حکام اور سرکاری ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے اسلوبوں کو طریقوں کو سمجھیں اور ان کے بارے میں سلفی علماء سے مشورہ لیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے لوگوں سے جو اہل مناسب ہیں قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بھی آ رہا ہے شیخ صالح آلو شیخ رحم اللہ نے اخوانیوں پر نقد کے سیاح میں کہا کہ یہ جس شخص کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں اس سے جو ہے رسم و راہ بڑھاتے ہیں اور اپنی حقیقت نہیں بتاتے میں کیا ہوں میرا کیا مقصد ہے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے اس طرح یہ ایک اعتبار سے باطنی ہے میں نے اس جملے کے لیے عبارت پڑھی اس اعتبار سے اخوانیوں کے منہج میں باطنیوں کا طریقہ پایا جاتا ہے کہ ظاہر کچھ کیا جائے باطن کچھ کیا جائے ابھی پیچھے پڑا نا کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حکومت اور اہل اقتدار کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تائید کر رہے ہیں پوچھا جائے اخوانی ہے نہیں ہے جبکہ شدت سے اندر وہ اخوانی ہے اور مخالفت کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں یہ منافقین کا یہودیوں کا طریقہ ہے ہاں یہاں بھی کہا کہ باطنیوں کا طریقہ ہے ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ان کا معاملہ مخفی رہتا ہے ان میں سے بعض ایسے پائے گئے جو ایک زمانے تک کسی شیخ کی صحبت میں رہا مگر شیخ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلا ہمارے بیچ آ کے رہ رہے ہیں اور ان کا منہج ہم ہمارے خلاف میں ہے ہاں بظاہر وہ ہمارے ساتھ ہی ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں بغض انعد رکھتے ہیں اور ہمارے کاز یا دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل یو ٹیوب اور دوسرے جو ذرائع ہیں اس پہ بھی ایسی ایک, ایک تب, تعداد پائی جاتی ہے جو ایک طرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں ہم مملکہ کے جو ہے وفادار ہیں یا ان کے ساتھ دیتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنے زہریلے افکار اور فکر کو پیش کرتے ہیں سلفی علماء پر حملہ کرتے ہیں سلفیوں کے تعلق سے غلط باتوں کو رواج دینے کی کوشش کوشش کرتے ہیں چھبیسواں ملاحظہ چھبیسواں ملاحظہ یہ ہے کہ سفر اور حضر ہر موقع پر گیت اور گانا سننا جو کہ صوفیوں کے گیتوں کے مشابے ہوتے ہیں نغمات گانا بجانا جس طرح کے وہ اجتماعی طور پر سنتے ہیں جو کہ حقیقت میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے غافل کرنے والے ہیں گانا بجانا یہ اللہ کے ذکر سے قرآن سے غافل کرتے ہیں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک ہی دل میں رحمان کی کے کلام کی محبت اور شیطان کے کلام کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے رحمان کا کلام قرآن ہے شیطان کا قرآن جو ہے گانا بجانا ہے اور یہ گانا بجانا حدیثوں میں ہے روایات میں ہے آثار میں کہ یہ گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے بارش جو ہے پودے پیدا کرتی ہے سبزیاں ایسے دل میں یہ نفاق پیدا کرتا ہے تو یہ گانے بجانے کو جو اللہ کے ذکر سے قرآن سے غافل کرنے والے ہیں خوب اہمیت دیتے ہیں بلکہ اس کو دعوت کا ذریعہ بناتے ہیں آگے پڑھیے بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان گانوں کو سن کر رونے لگتے ہیں بلکہ کبھی کبھی گانے والوں کو مختلف جگہوں سے بلایا جاتا ہے دور دراز سے کہ بڑے گویے ہیں گلوکار ہیں ہاں خوش الہان ہیں جس سے اپنی راتوں کو گانوں اور گیتوں سے زندہ کرتے ہیں راتوں کی محفلیں سجاتے ہیں ہاں ہاں بالکل گانوں کی محفل کی طرح ہاں گانے بجانے نغمات کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہے دنیا دار لوگوں کے ہاں ہاں بلکہ ان میں سے بعض گانوں میں دف بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ان گانوں کی تیاری میں وقت ضائع کرتے ہیں قدیم اخوانی مفکر سید کتب نے اناشید و محمود ابوال وفا الدینیہ لیلت فال کے مقدمے میں کہا اب میں اس کو پورا پڑھوں اس میں وقت ضائع ہوگا میرے اعتبار سے اس میں سید قطب صاحب نے یہ محمود ابو الوفا کے گانوں کو کی تعریف کی اسے کہا کہ یہ بچوں کے دل میں اپنے نغمات کے ذریعے سے اسلام کے جذبے کو ابھارتا ہے اور اسلامی تحریک یعنی یہ کیا نہ کہتے ہیں اخوانیوں کی یہ زور میں آئے اس کو اٹھان ملے اس سے پہلے سے یہ جو ہے یہ شاعر ابو الوفا نے یہ چیزیں شروع کر دی تھی اور آگے چل کے یہ کہتا ہے اس اعتبار سے اس کی یہ شاعری الہامی شاعری ہے ہاں اس کو الہام کیا گیا اسلامی مقاصد کے تحت اور پھر اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ میں کہ اناشید الوفا ادینیا ہاں دینی اناشید نقمات اور اسی سے انہوں نے اصطلاح کی کہ اسلامی نغمات اسلامی گانے ہاں شاید آگے چل کے اسلامی آرکیسٹرا بھی ہو جائے ہاں، اور بھی کچھ اسلامی ہو جائے جیسے اسلامی جمہوریہ ہاں، ایران اسلامی جمہوریہ ترکی سب اسلامی اسلامی ہے جمہوریہ بھی ہے ایرانی بھی ہے ہاں مطلب دونوں متناقض چیزیں ایک دوسرے کی زد ہے اور اکٹھا ہے آگ اور پانی ایک ساتھ تو اسلامی نغمات ہاں آپ سید کتب کی جو عبارت ہے وہ سفا ایک سو چون اگلے صفحے تک ہے اور اس پر پہلا اعتراض دوسرا اعتراض کر کے انہوں نے پانچ اعتراضات نقل کیے ان اعتراضات میں بڑے پیارے پیارے سوال اٹھائے کہ سید کتب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے دلوں میں جو ہے تذکیر اور اسلامی جذبہ ابھارا جا سکتا ہے اور ایسا ایسا ہو سکتا ہے شیخ نے سوال کیا کہ ان نغمات سے اور گیتوں سے ایسا ہو ہاں قرآن و حدیث کی تربیت اور تہذیب کہاں گئی اس کا کیا کردار ہے اس کا کیا اثرات ہے ہاں سید کتب کے ان کلام نے بڑا یعنی اثر کیا لوگوں پہ اور اس صوفی شاعر کے کلام کو جو منہج سے منحرف تھا اور خود صوفی تھا ہاں جو صوفی منہج کا ہے اس کی خوب مدح سرائی کی اب جب ہمارے پیشوا نے جو لوگ اس منہج کو ماننے والے ہیں یہ دیکھیں گے کہ ان کے پیشوا اور مرشد جو ہے وہ ایک شاعر کی تعریف کر رہے ہیں اس کے منہج کی تعریف کر رہے ہیں اب وہ صوفی ہے اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے منہج کو یہ لوگ بھی صحیح سمجھیں گے اس کی تعریف کریں گے اس میں قباہت نہیں سمجھیں گے اور ہم جیسے لوگ اگر اس کو رد کر رہے ہیں تو ہمیں برا سمجھیں گے اہل حق کو غلط سمجھیں گے اور اہل باطل کو صحیح سمجھیں گے ہاں تو یہ سر تال کو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سید کتب نے ان نغمات کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ اس میں جو سر اختیار کیے گئے وہ نیچ اختیار کی گئی اور پھر اس میں جو موسیقی کا استعمال ہے آپ پڑھیں گے ترجمے میں کہ پیانو کا استعمال کیا گیا دف کے نام پر اور دف کا استعمال اور پھر ان کے قول کی بنیاد پر یمن میں یمنی انداز میں اخوانی اس کو پڑھتے ہیں پاکستان ہندوستان میں اس انداز میں پڑھنے لگے اور دوسرے ملکوں میں ان کے انداز میں پڑھنے لگے مصر میں مصری الحان کے ساتھ میں اور خاص خاص گانے والوں کو بلایا گیا ریکارڈ کرایا گیا یہ اس کو ریکارڈ کر کے کیسیٹوں میں اور آج کل جو چیزیں چلتی ہیں موبائل وغیرہ میں اس کو محفوظ کر کے اپنی گاڑیوں میں یہی سنتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت سے زیادہ وہ نغمات سنتے ہیں یہ یہاں اخوانیوں کا جو منہج ہے وہی جماعت اسلامی والوں کا وہی ان کے بغل بچے جو تنظیمیں ہیں ان کے یہاں دیکھیں کہ گانا بجانا بہت کامن ہے ان کے پروگرام باقاعدہ بلکہ وہ لوگ مشاعرے بھی اسلامی مشاعرہ اب اسلامی قوالی اسلامی آرکیسٹرا اور اسلامی فیشن شو شاید سب میں اسلامی لگا دے میں تو اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں یہ سب ان بزرگوں کے خیالات اور منحج کا نتیجہ ہے اب اس کے بعد شیخ نے جو ہے اسلام میں گانے بجانے کی کیا حیثیت ہے اس کو نقل کرتے پانچویں اعتراض کے بعد تھوڑا سا ہم دو چار عبارت پڑھتے ہیں کہ آئیے صفحہ نمبر ایک سو پچپن کے بالکل آخر میں دیکھیے کہ آئیے گانا سننے اور اس کے حکم کے بارے میں علماء کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں سید کتب کا کی جو تحریر اور اس پر جو ملاحظات ہیں پانچ انہوں نے پیش کیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسے ایک نظر ضرور اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد گانے بجانے سے متعلق اسلامی احکامات کے سلسلے میں یہ آگے کے معروضات ہیں شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ آل شیخ نے کہا کہ اسلام میں کوئی گانا نہیں ہے اور آج جسے اسلامی گانا کہا جاتا ہے اسے صوفیوں نے ایجاد کیا ہے جو کہ بہت ہی مضموم امر ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ذکر و اذکار ہے قرآن سے نصیحت پکڑنا ہے ارشاد باری ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشاب مسانیہ تک شعر ہو جلود الزین یکشون رب ہوں تلین و جلود ہوں قلوب الا ذکر اللہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہے اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں اور یہ گیت جو کہ حقیقت میں گانے ہیں جنہیں اسلام کے غلاف میں ڈھک دیا گیا ہے بطور خاص جب اس کے ساتھ دف بھی ہو یقیناً یہی مضموم صوفیت ہے یہ مجلت الدعوی کے حوالے سے شیخ صالح الفوزان کا جملہ کی عبارت ملاحظہ فرمائے آگے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے کون سا نام اسلامی گیت اسلامی گانا یہ نام صحیح نہیں ہے یہ نیا نام ہے سلف کی کتابوں میں اسلامی گانا کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے اہل علم کے اقوال کے مطابق صوفیوں ہی نے گانوں کو اپنا دین سمجھ رکھا ہے اسی کو وہ سیما کہتے ہیں رقص و سیما دیکھیے یہاں تصوف آیا اخوانیوں میں جماعت اسلامی والوں میں گانے بجانے کی محفل ابھی وہ قادری صاحب کی ایک کلپ آئی تھی وہ جو طاہر القادری صاحب ہاں میں نے دیکھا حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک محفل ہے وہاں کافی بزرگان جبا قبے میں نظر آ رہے ہیں شیخ ماہر کیا طاہر القادری بھی ہیں اور کچھ آواز آ رہی ہے بجنے گانے کی اور یہ اس پر جو ہے کیا کہیں گے اس کو جھوم رہے ہیں ہاں ایک طریقے کا رقص کر رہے ہیں ہاں اور رقص و سما یہ اہل تصوف کی گمراہی ہے اس پر علامہ ابن تیمیہ تہمیہ اور ان لوگوں نے بہت شدت سے نکیر کی ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ ایجاد کیا ہوا صوفیوں کا طریقہ ہے رقص و سما اور اس رقص و سیما سے اور بھی عقیدے اور عمل کی کچھ گمراہیاں جڑی ہوئی ہیں جو آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے اب وہاں سے اس تصوف کے طریقے کو لے کے یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ یہاں نموسیقی وغیرہ سنتے ہیں تو اس کا گویا بدل پیش کر رہے ہیں کہ وہ غیر اسلامی نغمات کے مقابلے میں آپ اسلامی نغمات سنیے اسلامی نغمات نغمات اسلامی اگر خاص طور سے اس میں موسیقی بھی ہو یہ نغمات نہیں ہے آپ دیکھیے کہ بعض سلف نے علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ جتنے اہل بدت ہیں ان کے ہاں شعر شاعری اور اس کے ذریعے سے اپنے فکر کو پیش کرنے کا بہت رواج عام ہے آپ ہمارے یہاں ہندوستان میں بریلویوں کو دیکھیں ہندوستان پاکستانوں میں تو نعت گوئی اور نعت گوئی کے علاوہ مدھا سرائی قصیدہ خانی اور شعر شاعری کے ذریعے سے وہ اپنی فکر کو وہ پیش کرتے ہیں اور ان کے یہاں یہ بہت کامن اور عام رواج ہے فجر کی نمازوں کے بعد آج کل ہمارے یہاں مائک سے بآواز بلند نعت اور مختلف قسم کے کلام پڑھے جاتے ہیں گا گا کر پڑھے جاتے ہیں کہ ہم خود بھی قرآن و سنت کے مطابق ذکر و اسکار اور قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور کرنے والوں کو خلل بھی ڈالیں گے یہ گویا بدتیوں کا وہ ہے اور اگر کوئی اس پر نکیر کرنے جائے تو جھگڑے اور مخالفت کی جنگ کی نوبت آ جاتی ہے اس پر وہ خاموشی اختیار کریں گے ہاں اگر کوئی سنت پیش کرے تو اس پر وہ جرت کا اظہار کر کے سنت کی تبلیغ کرنے والوں کو روکیں گے تو شیخ نے کہا کہ اسی کو وہ سیما کہتے ہیں اور آج جبکہ جماعتوں اور گروہوں کی کثرت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت اور گروہ کا اپنا خاص گانا ہے سب کا اپنا ترانہ ہے مدارس کا اداروں کا بھی ترانہ ہے ہاں، چاہے ان چاہے شعری لا شوری طور پر یہ چیز ایک دم عام ہو گئی جسے وہ اسلامی گیت کا نام دیتے ہیں حالانکہ نہ تو انہیں اسلامی کہنا درست ہے اور نہ ہی ان گانوں کو اپنانا درست ہے وہ بھی لاہد توفیق شیخ فوزان مزید کہتے ہیں مسائل جاہلیت کی شرح میں جو شیخ محمد عبد الحاب کی کتاب ہے جاہلیت کے کام اور پھر اس کی شرح شیخ نے کی تو اس کے بائیسویں مسئلے کے تحت کہا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے دین کو لاہو لائف سمجھ رکھا ہے دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے انہیں کی طرح وہ لوگ بھی ہیں شیخ کہتے ہیں ہیں کہ انہی کی طرح وہ لوگ بھی جنہوں نے گانوں کو اسلامی نام دے رکھا ہے دین کو بنانے والوں کی طرح ہاں اور انہی کے بقول اسے وہ دعوت کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں ہاں جبکہ دعوت اللہ دین کا حصہ ہے اور دین سے ان گانوں نغموں اور سوروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن سے غافل کر دے یہ سب حزبی منہج کے شعارات ان کے نعروں میں شامل ہے وسائل دعوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ گانے بجانے سے وسائل دعوت کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دعوت بھی توقیفی ہے اور نبی توقیفی کسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر منحصر ہے اپنی طرف سے اپنا دماغ اپنا طریقہ نہیں چلتا کیونکہ دعوت توقیفی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و سنت واض و نصیحت اور بہتر اسلوب میں دعوت دیتے تھے آپ نے کبھی بھی اجتماعی گانوں کو دعوت کے لیے وسیلہ نہیں بنایا ہاں آپ کی موجودگی میں عمدہ اشعار کے ذریعے مشرقین پر رد اور اسلام کا دفاع کیا گیا جیسے حسان کا شعر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر یا پھر کسی کام میں نشات لانے کے لیے اور سفر میں تیزی لانے کے لیے انہیں آج کے اجتماعی گانوں پر تشبیح نہیں دے سکتے سکتے کیونکہ دونوں کے اندر واضح فرق موجود ہے دونوں کے اندر یہ اب اب جب رد کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھیے اللہ کے رسول سفر میں جا رہے ہیں عبداللہ بن روا نے کچھ اشار پڑھے حسان بن ثابت تو وہ مخصوص حالات اور اس کے تقاضے ہیں وہاں موسیقی نہیں ہے اور یہ ایک عمومی دعوت کا طریقہ نہیں ہے ہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں میں واضح فرق ہے ہمارے شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے کہا جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں شیخ نجمی کہہ رہے ہیں جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں یہ بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کیونکہ یہ لوگ صوفیوں کے سما کا مذہب اختیار کرتے ہیں اور اس کے نقد میں علامہ ابن قیم نے زبردست کلام کیا ہے اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب نقد العلم والعلماء کے اندر اور شیخ حمود توجری کے کا ڈرامے پر ایک رسالہ ہے جس کے اندر شاید گانوں پر بھی نقد کیا گیا ہے اور ابن جوزی نے اپنی مشکورہ کتاب کے اندر امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عراق کے اندر میں نے کچھ ایسے زنادقہ کو چھوڑا ہے زندگی بے دین لوگ منافق لوگ جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کر رکھی ہے جسے وہ تغبیر کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سے غافل کر دیتے ہیں دراصل ان لوگوں کا اپنا خاص ایجاد کردہ گانا تھا جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کے احوال کو بدل دیتے ہیں اس کے اثرات سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے انہیں انہی کو امام شافعی نے جنا کہا ہے اور انہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے گانوں کے ذریعے لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس بھی یہ گانے صوفیوں کے ذریعے آئے تھے ہاں وہی صوفیت جسے حسن بننا نے اپنا رکھا تھا ملاحظہ فرمائیں یہاں تصوف بھی ہے اور جس پر بیعت لی تھی پھر ان کے پیروکاروں میں منتقل ہو گئی وراثت اور اتباع کے ذریعے چنانچہ جو بیدتی ہوگا وہ کسی بیدتی ہی کا وارث ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور جو اہل سنت ہوگا وہ اہل سنت ہی کا وارث ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یہ جملہ آپ پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے گا بڑے کام کی چیز ہے اور بڑی اہمیت کی ہلانے والی بیدار کرنے والی جھجھوڑنے والی عبارت ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہیں گے اسی کے راستے پر چلیں گے اور آپ کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوگا اور ان کا یہ کہنا کہ اور یہ گیت بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں سید کتب کے جملے میں ہے کہ بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں تو اس بارے میں میں کہتا ہوں کہ نہیں گانے معاشیت ہیں اور اس پر اصرار کرنے والا فاسق ہوگا اور یہ گانے بدت ہیں ہاں اور فاسق ایک بدتی سے کم برا ہوتا ہے کیونکہ فاسق جانتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے ممکن ہے کسی دن فاسق جانتا ہے کہ وہ گنا کر رہا ہے لیکن یہ تو اس کو دینی سمجھ رہے ہیں اسلامی نغمہ کہہ رہے ہیں ہاں کسی دن وہ اس غلطی کو چھوڑ دے گا فاسق جبکہ ایک بدتی خود کو حق پر سمجھتا ہے اسی لیے وہ اپنے بدعت پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے مگر اللہ جسے توفیق دے دے وہی توبہ کرتا ہے اسلامی ساتھ مسلمان دوستوں اپنے علماء کرام کے اقوال کو سنا کہ کس طرح انہوں نے گانوں پر بدت کا حکم لگایا اور یہ کہ اس کا مرجا صوفیت ہے اس لیے دھوکے بازوں سے بچ کر رہنا کہ یہ دھوکہ دینے والے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دیں گے یہ وقت عشاء کے وقت ہو گیا وقت ہو گیا اللہ کچھ ملاحظات جو ہو سکا عشاء کے بعد آخری نشست اور مجلس ہوگی ان اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے گزر جائیں اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے آخر